اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو آمان والا تو انہیں کی کوشش ٹیکانی لگی